السلام علیکم اسٹوڈینٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ جی ایس پی کے کسٹم ٹیکس کے بارے میں بات کی تھی we discuss that there are numerous that are available in G S P جیسے کہ یوز پین کا ٹیک تھا سیٹ پراپرٹی کا ٹیک تھا these are built in to the G S P system but we can make our own tags these tags can be use to help simplify the task of the H T M L page developer جو جاوا کی کوڈنگ ہے وہ ٹیک کی ہینڈلر کلاس میں چلی جاتی ہے اور سمپلی فرنٹ اینڈ پہ ایک H T M L developer بھی ان ٹیگس کو یوز کر سکتا ہے because this the syntax for these tags is very similar to an H T M L tag so if you know how to use an H T M L tag you can use a specific J S P tag if you know what what that tag is doing and there's responsibility of writing that tag rest with the Java developer so tags کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی you understand that the topics are bit tough and ہم نے ایک آدھے لیکچر میں کور کیا ہے but I'm sure uh, with some practice you'll be able to do that. Today we will discuss uh, more about JSP, some little bit more ingredients of a JSP, and we will uh, show you an example. And from now on, our discussion for this lecture, maybe for the next lecture as well, will revolve around different architectures, how you can design your application. So let's take a look um, at the different architectures in this lecture and in the coming lecture as well. اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک آدھے اور جے ایس پی کے انگریڈینٹ کے بارے میں یا جے ایس پی پیج میں جو آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے جے ایس پی پیجز کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی ہم نے پروگرامس بھی بنائے اور ابھی تک ریزیوم کیا کہ ہماری پکچر بڑی روزی ہے یعنی کہ یوزر کوئی ایرر ہی نہیں کرے گا یا کوئی ایسا ایرر آئے گا نہیں جیسے ہم نے اگر کچھ انٹری کرنی ہے ڈیٹا بیس میں تو یوزر ہر دفعہ نہیں انٹری کر رہا ہوگا may be user entry repeat کر رہا ہو اس کیس میں ایکسیپشن جنریٹ ہوگی کہ بھائی یہ آلریڈی ڈیٹا بیس میں انٹری موجود ہے سو so, ابھی تک ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایرر آئے گا ہی نہیں ایررس آتے ہیں اور کو کو کو آپ پتہ ہے ایکسیپشنز آتی ہیں ان ہینڈل بھی کرنا ہوتا سو کہ کیسے جی ایس پی کے اندر ایک بلٹن فیسلٹی ہے کہ کوئی ایسا ایرر ہے جو آپ نے پیچھے جاوا کی کلاس والی یعنی کہ بینس میں ہینڈل نہیں کیا ہوا یا ایونچولی وہ جی ایس پیز تک پراپوگیٹ ہو گیا تو اس ایرر کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے error pages in J S P by means of the page directive J S P can be define to be an error page ہم ایک جی ایس پی کو یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جی ایس پی ورک کرے گا as an error page An error GSP will be called by the web server when an uncaught exception gets generated. The exception is passed as an instance of java.lang.throwable to the error GSP which is accessible via implicit exception object. تو یہاں پہ ایک دو باتیں گی جس کی میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ ایکسپلینیشن ہو جائے ایرر پیج کے اوپر ایک ایکسیپشن نام کا امپلسٹ آبجیکٹ اویلیبل ہوتا ہے we have discussed about implicit objects before we have discussed about request we have discussed about response اور آؤٹ ٹائپ کے امپلسٹ آبجیکٹس ہے یہ امپلسٹ آبجیکٹس ہر ہر پیج کے اوپر ہر جی ایس پی پیج پہ اویلیبل ہوتے ہیں but when it comes to exception implicit object it is only available on the error page error page کیا ہے ہم ایک جی ایس پی کو ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایرر پیج ہے اور باقی سب پیجز کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارے اوپر ایرر ہے تم نے اس پیج پہ جانا ہے اس جی ایس پی پہ ایرر ہے یہ بھی اس پیج پہ چلا جائے گا اس جی ایس پی پہ ایرر ہے اس جی ایس پی پہ چلا جائے گا ایرر والے جی ایس پی پہ سو ہم ایک جی ایس پی پیج کو we can designate that page as an error page and then we can tell all other J S Ps کہ اگر اس پیج پہ کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوتی ہے کوئی ایرر آتا ہے تو کس پیج کے اوپر جانا ہے سو ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایرر ہینڈلنگ کی لاجک جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ایک سیپریٹ جی ایس پی پہ آ جائے گی کوئی بھی ایرر جنریٹ ہوتا ہے آپ وہاں پہ آ کے اپنی ایرر ہینڈلنگ کی لاجک کو کوڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ how we can define and use error error pages page page attribute of directive is use to declare J S P as an error page اگر آپ نے کسی جی ایس پی پیج کو ایرر پیج بنانا ہے تو پیج ڈائریکٹو کے اندر اس ایرر پیج کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو تھرو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ والا جو پیج ہے اس کا اسپیشل پرپز ہے اور یہ ایرر ہینڈلنگ کے لیے استعمال ہوگا اس لیے ہم نے اس ایرر پیج والے ایٹریبیوٹ کو ٹرو کر دیا اس ایرر پیج کا ایٹریبیوٹ ویسے ہی آپ استعمال کریں گے جیسے آپ امپورٹ کا ایٹریبیوٹ استعمال کرتے آئے ہیں یا کوئی اور ایٹریبیوٹ استعمال آپ نے اس سے پہلے کیا ہے other J S P pages are informed about the error page by setting error page attribute of the page directive تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹو کے ہی دو ایٹریبیوٹس استعمال ہو رہے ہیں جس پیج کو آپ نے ایرر پیج ڈکلیئر کرنا ہے اس پیج پہ آپ پیج ڈائریکٹو کا ایٹریبیوٹ دیں گے از ایرر پیج اور اس کو ٹرو کر دیں گے اور جب کسی دوسرے پیج کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر ایرر ہے تو کس پیج پہ جاؤ وہاں پہ آپ نے ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کو سیٹ کرنا ہے پیج ڈائریکٹو کے اندر اور اس ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کے اندر جو آپ نے ویلیو دینی ہے جو آپ کا ایرر پیج ہوگا اس کا نام ہوگا اگر ہم اس فگر میں دیکھیں تو error dot J S P جو ہے یہ ہمارا ایرر پیج ہے یعنی کہ جب بھی ایرر ہوگا ہم اس پیج کے اوپر آ جائیں گے error dot J S P کے اوپر آپ دیکھیں گے اس ایرر پیج کا ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ہم نے ٹرو کیا ہوا ہے اور یہ پیج ڈائریکٹو کے اندر ہوتا ہے ایٹریبیوٹ اب index dot J S P کی ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایک نارمل پیج ہے جو کہ یوزر کو ہم دکھاتے ہیں یوزر اس کو ویو کرتا ہے اس پیج پہ اگر کوئی ایرر جنریٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹو میں ہم نے ایٹریبیوٹ ایرر پیج کا جو تھا اس پہ نام دیا ہوا ہے اپنے جی ایس پی کا جہاں پہ ایرر ہینڈلنگ ہم کر رہے ہیں اس جی ایس پی کا نام تھا error dot J S P اور یہ ہم نے ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ پہ دیا ہوا ہے سو اب اگر index dot J S P پہ کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوگی تو وہ ایکسیپشن پروپگیٹ ہو جائے گی error dot J S P پہ آپ کا کنٹرول چلا جائے گا error dot J S P پہ وہاں پہ آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایرر پیجز کیا ہوتے ہیں اور ان کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کرتے ہیں ایک بہت اسمال سی کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں جس میں ہم جی ایس پی جاوا بینس اور ان ایرر پیجز کا استعمال کرتے ہیں ہم ایک تھوڑی سی ایڈریس بک بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم ایڈ کا ایک فنکشن بنائیں گے ایڈ کے فنکشن میں ہم ایڈریس بک میں ڈیٹا ڈالیں گے اور وہ ڈیٹا ہماری ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے گا اس ڈیٹا کو ریٹریو کر کے بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے جو ہم چیزیں اس میں استعمال کریں گے that would be a Java bean that would be a J S P page and error page تو لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ کیس اسٹڈی جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہمارے پاس کیا سچویشن ہوگی تو ہم آپ کو اس اپنی جو ایگزامپل اس کی ایگزیکیوشن دکھاتے ہیں ایڈریس بک کا ایک پیج ہے جس پہ آپ ایک نئے پرسن کی انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ باٹم پہ دیکھیں تو سرچ پرسن کا بھی ایک لنک ہے یعنی کہ سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں پرسن کو ایگزٹنگ کسی ایڈریس کو اور آپ نیا ایڈریس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایک پرسن کی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں نیم ہے علی ایڈریس کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں فون نمبر بھی دے سکتے ہیں اس کو سیو کا بٹن دبائیں گے تو یہ انفارمیشن ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ایک میسج آ جائے گا کہ new person record is saved successfully اس کے نیچے دو لنکس بنے ہوئے ہیں ایڈ پرسن کا اور سرچ پرسن کا آپ جا کے ان دونوں لنکس میں سے کسی پہ بھی دوبارہ کام کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے سرچ پرسن کا لنک لیتے ہیں سرچ پرسن کے پیج کے اوپر ہم جو اس وقت سرچ کر رہے ہیں دیٹس ویری لمیٹڈ سرچ کر رہے ہیں سو ہم نیم دیتے ہیں جس کو ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں اور سرچ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس پرسن کا ریکارڈ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے ایڈریس بک کی ایک ایگزیکیوشن تھی جو کہ ہم آج آپ کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کے سامنے جو بھی ہم نے ایگزیکیوشن دکھائی ہے یہ ہمارے basically J S P pages ہیں جن کے تھرو ہم ایڈریسز نئے پرسنس کی انفارمیشن یا ان کے ایڈریسز ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈریسز جا رہے ہیں ایکسیس بیسڈ ڈیٹا بیس کے اندر اور ہم اس کے اندر سے اس انفارمیشن کو سرچ بھی کر سکتے ہیں پہلے کورٹ کے اوپر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کیس اسٹڈی کے جو ہیں اس ایگزامپل کے انگریڈینٹس دیکھ لیں کہ اس میں کیا کچھ ہے اوبیسلی اس میں ایک ڈیٹا بیس ہے ٹیبل ایک ہوگا اس کا اسٹرکچر بھی ڈسکس کرتے ہیں کچھ جی ایس پی پیجز ہیں کون سے جی ایس پی پیجز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور کون سی جاوا کلاسز ہیں جو کہ پیچھے ڈیٹا ریٹریو کرنے کا کام کر رہی ہیں کون سی جاوا بینس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فلو کیسے ہے کہاں سے ہم کس پہ جاتے ہیں کس پیج پہ جاتے ہیں اور اوور آل اپلیکیشن کا فلو کیا ہے تو آئیے اس کے ذرا انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے ڈیٹا بیس کا ٹیبل رکھا ہوا ہے جو ہر دفعہ میں کے اسٹڈی پہ یا کسی ایگزامپل پہ بات کرتا ہوں ہم نے میکسیمم سمپلیفائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس کوڈ کو پیش کیا جا سکے اور آپ اس کو سمجھ بھی جائیں آپ آبویسلی اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پرسن کا ٹیبل ہے جس میں نیم ایڈریس اور فون نمبر ہے آپ نیم ایڈریس اور فون نمبر کچھ بھی لے سکتے ہیں ہم نے نیم کو یہاں پہ پرائمری کی بھی کر دیا ہے آپ چاہیں تو آپ کوئی I D as a primary key کر سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پہ آپ ایٹریبیوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیز بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹیبل فارمر ہیں ہم نے صرف تین کالمز ہی رکھے ہیں اور ان میں سے نیم کو ہم نے پرائمری کی کر دیا جو ہماری جاوا بینس اس میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی پرسن انفو کی جاوا بین ہے جس کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں نیم کے ایڈریس کے اور فون نمبر کے جاوا بین کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ it's a specialize Java class special in the sense کہ it's return according to certain standard اس کے علاوہ got up data access object ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنی جو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کی کلاسز ہیں ان کو علیحدہ رکھتے ہیں تاکہ جتنی بھی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی وہ ایک جگہ پہ رہے اگر کل کو ڈیٹا بیس کی بجائے ہم ایکس ایم ایل فائل سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کسی اور فائل سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور ڈیٹا اسٹوریج کا طریقہ ہے تو ہماری باقی اپلیکیشن کی لاجک ڈسٹرب نہ ہو تو پرسن ڈاؤ جو ہے پرسن ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے it database logic and we are using it to retrieve and save person info data یہ آپ پہلے بھی اس طرح کا کام کر چکے ہیں جاوا سرور پیجز جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک ایڈ پرسن کا جی ایس پی ہے ایڈ پرسن کا جی ایس پی جیسا آپ نے دیکھا تھا اس کے اوپر ہم پرسن کی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں save person dot J S P ہے save person dot J S P وہ جی ایس پی ہے کہ جس پرسن کی انفارمیشن دی ہوتی ہے وہ ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ پیج پہ ہمیں سکسیس کا ایک میسج ملتا ہے کہ پرسن کی انفارمیشن سیو ہو گئی ہے search person dot J S P we are using this J S P to provide search criteria to search a person info تو سرچ کرائٹیریا جو ہم دے رہے ہیں وہ ابھی ہم نے لمٹ کر دیا کہ ہم صرف نیم کی بیسس پہ سرچ کر رہے ہیں obviously you can add much more criteria کہ نیم پہ سرچ ہو جائے فون پہ سرچ ہو جائے and so on but right now we have to the name of the person and then we've got a show person dot J S P آپ اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ this is our search results show person dot J S P کے اوپر ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو پرسن کو جس کو ہم نے سرچ کیا تھا اس کی انفارمیشن یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا ایرر پیج ہے address book error dot J S P جس کے اوپر اگر کوئی ان چاروں پیجز میں سے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں اگر ان میں سے کسی پیج پہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ نیم ہماری پرائمری کی ہے یہ ہم نے اسپیسیفکلی اس لیے بھی پرائمری کی رکھی تھی تاکہ آپ کو اس پیج کا یہاں پہ استعمال کر کے دکھا سکیں ایرر پیج کا تو اگر ہم نے ایک ہی نام کے دو بندے ایڈ کیے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایرر کریٹ ہوگا ڈپلیکیشن کا آ جائے گا کہ پرائمری کی ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتی اور ہم اس پیج پہ آ جائیں گے تو صرف آپ کو ایرر پیج کے کیوز دکھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ کام بھی کیا ہوا ہے on that page we identify the type of exception and display the message associated with the received exception let see overall flow of the program at person dot J S P جو ہے اس سے ڈیٹا جاتا ہے save person dot J S P پہ save person dot J S P it instantiate Java classes Java beans اور پرسن ڈا کو انسٹینشیٹ کر کے اس کے تھرو وہ پرسن انفو کا آبجیکٹ جو ہے وہ سیو کر دیتا ہے ڈیٹا بیس میں پرسن انفو کیا ہے پرسن انفو میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نیم ایڈریس اور فون نمبر جو ہے اس کی انفارمیشن سیو کر رہے ہیں وہ آبجیکٹ ڈاؤ کو پاس ہو جاتا ہے اور ڈاؤ اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتا ہے then we have a search person dot J S P page search person dot J S P page جو ہے یہ show person dot J S P کو کال کرتا ہے اس کو ڈیٹا بھیجتا ہے جو کہ یوز کرتا ہے دوبارہ اس پرسن ڈاؤ کو person DAO based upon the name ایک پرسن کی انفارمیشن بھر کے پرسن انفو آبجیکٹ میں وہ آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے show person dot J S P پہ اس آبجیکٹ کو ہم رینڈر کر لیتے ہیں کیونکہ ان بینس کا جو اسکوپ ہے وہ پیج ہے اس لیے دونوں پیج جب ان بینس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہ ایک نئی کلاسز کو انسٹینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی پیج پہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم address book error dot J S P page پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پروگرام کا اوور آل فلو تو بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ بھی کویشچنس کر سکتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی کویشچن کرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک پورا پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور وہ آبجیکٹ آپ داؤ کو پاس کر رہے ہیں جو اس کو سیو کر رہا ہے تو ہم تین پیرامیٹرس بھی تو پاس کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں there are different architecture that are available ہم ویسے بھی کیونکہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم میں کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو آبجیکٹس کے فارم میں بھیجنا پسند کرتے ہیں اور ریٹریو کرنا بھی پریفر کرتے ہیں but yes there are different kind of architecture we can use these different کا مطابق آرکیٹیکچر کو یوز کرتے ہیں بہت سمپل سچویشن میں بہت سمپل آرکیٹیکچر کام کرتا ہے جیسے جیسے سچویشن کمپلیکس ہوتی جاتی ہے آرکیٹیکچر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے will discuss one or two architecture in this course لیکن بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے this is one of the architecture جس میں ہم آبجیکٹس بھیجتے ہیں جیسے جیسے ہمیں موقع ملے گا ہم ان آرکیٹیکچر پہ بھی بات کریں گے تو اوور آل آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پروگرام کا فلو کیا ہے کس طرح سے جو ہے انفارمیشن پاس ہو رہی ہے ایک جی ایس پی پیج سے دوسرے جی ایس پی پیج کو ڈیٹا بیس میں کیسے جاتی ہے انفارمیشن ڈیٹا بیس سے ریٹریو کیسے ہوتی ہے انفارمیشن وہی بات ہے کہ سینگ از بلیونگ والا چکر ہے سو ٹیک اے لک کہ یہ جو ہے انفارمیشن یہ ہم نے جو ساری کوڈنگ ہے اس کے پیچھے وہ کیسے کی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس اسٹڈی کی جو جاوا کلاسز ہیں جاوا بینس ہیں ان کو کو بین میں رکھنا چاہیے اس لیے ہم نے ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے ایک پیکج ڈکلیئر کر دیا ہے پیکیج وی یو اور امپورٹ کیا ہے جاوا ڈاٹ آئی او کیونکہ ہماری بینس جو ہوتی ہیں وہ سیریلائزیبل ہوتی ہیں تو public class person info implement serializable اس میں تین چیزیں ہیں name address and phone number ان تینوں کے لیے گیٹرز اور سیٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ایک کنسٹرکٹر ہے جو کہ کوئی آرگیومنٹ نہیں لیتا اور اس کے اندر ہم ان تینوں ویریبلس کی ڈیفالٹ ویلیوز سیٹ کر دیتے ہیں تو بین کو جیسے کہ ہم اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی بناتے ہیں ہم نے ویسے بنا دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہماری جو چیز ہے وہ ہے پرسن ڈاؤ یا person data access object person data access object جو ہے یہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے کام آتا ہے پیکج ویو میں اس کو بھی ڈال دیا ہے ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ میں وی ہیو ڈفرنٹ میتھڈ ایک میتھڈ ہے اسٹیبلش کنیکشن کا اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہم کنیکٹ کرنا ہوتا ہے in order to retrieve some information اور add some information database so establish connection کا جو میتھڈ ہے اس کے اندر ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کر رہے ہیں اور ایک یو آر ایل دے رہے ہیں جس کی بیسس پہ ہم اپنا کنیکشن گیٹ کریں گے سو اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ جو ہمیں کنیکشن بنا دیتا ہے اس کے بعد ریٹریو پرسن لسٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ایک ارے لسٹ نکالتا ہے پرسن کی ڈیٹا بیس میں سے یہاں پہ تو کیونکہ ہماری نیم کے بیس پہ سرچ ہو رہی ہے اور نیم بھی ایز اے پرائمری کی ہم دے رہے ہیں تو اکثر جب آپ نیم پورا دیں گے علی دیں گے تو اس کے اگینسٹ ایک ہی ریکارڈ آئے گا لیکن فار دوز کیسز جس میں ملٹیپل ریکارڈز آئیں گے کسی ایک سرچ کے اگینسٹ آپ ان سارے ریکارڈس کو اپنی رے لسٹ میں بھر سکتے ہیں سو so, ہم نے ٹے لسٹ ایک کریٹ کی ہے پرسن لسٹ ایک ورسو نیو رے لسٹ اس کے اندر ہم نے اپنی اسٹرنگ بنائی ہے ایس کیو ایل کی پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو اس ایس کیو ایل کو ایگزیکیوٹ کیا ہے وائر لوپ کے اندر ہم ڈیٹا بیس کی روز پہ آئٹریٹ کرتے ہیں نیم ایڈریس اور فون نمبر نکالا ہے نیم ایڈریس اور فون نمبر نکال کے اس کو ہم نے پرسن انفوبین کا آبجیکٹ میں انسرٹ کیا ہے اور اس آبجیکٹ کو ہم نے پرسنس کی لسٹ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ پوری ارے لسٹ ریٹرن کر دی ہے یہ جو ریٹریو لسٹ کا میتھڈ ہے یہ تب کام آئے گا جب ہم سرچ کریں گے کسی پرسن پہ اور اس کی انفارمیشن دیکھنی ہوگی اسی طرح ہمارے پاس ایک ایڈ پرسن کا میتھڈ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ پاس کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ایس کیو ایل ہے وہ انسرٹ کی ہے so insert into person اور ڈفرینٹ ویلیوز جو ہم پاس کریں گے وہ پرسن کے ٹیبل میں انسرٹ ہو جائے گی پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہم نے اپنی ایس کیو ایل رن کرنی ہے اور یوزر نے جو ویلیوز دی ہوں گی پرسن انفو کی نیم ایڈریس اور فون نمبر دیا ہوگا وہ ہمیں ملیں گی پرسن انفو کا آبجیکٹ پرسن جو کہ ہم نے اس میتھڈ میں پاس کیا ہے so person dot get name person dot get address and person dot get phone number جو ہے ہمیں یہ تینوں ویلیوز دے رہا ہے ان تینوں ویلیوز کو ہم اپنی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ میں سیٹ کرتے ہیں اور پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک فائنلائز کا میتھڈ ہے جو کہ ہمارے ریسورسز کو ریلیز بھی کر رہا ہے یہاں پہ سو so, ڈاؤ کا آبجیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا بیس سے جو ہے کمیونیکیشن کے کام آ رہا ہے at R G S P's at person dot G S P it's very simple G S P جیسا آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس تین ان پٹ فیلڈ ہیں اور ان کی ویلیو سبمٹ ہوتی ہے تو ہم اس میں جو آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں بس وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں ٹاپ پہ ہمارے پیج ڈائریکٹو کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے error page to add book error dot G S P اس پیج پہ جی ایس پی یا جاوا کا ایرر آنا پاسبل تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی جاوا کا کوڈ ہی سچ ایگزٹ نہیں کرتا لیکن اسٹل اگر یہاں پہ کوئی ایرر آتا ہے تو add book error dot G S P پہ یہاں سے ہم چلے جائیں گے آپ کو یوز ہم نے دکھا دیا ہے کہ ایرر پیج کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ فارم کے اندر ہم نے ایکشن میں دیا ہے save person dot G S P تو جیسا کہ آپ نے پروگرام فلو دیکھا تھا کہ وہاں پہ ہم جب add person dot G S P پہ سیف کا بٹن دباتے تھے تو save person dot G S P پہ جاتے تھے تو یہاں پہ ہم save person dot G S P پہ چلے جائیں گے save person dot G S P کے اندر ہم نے ٹاپ پہ پیج ڈائریکٹو یوز کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس پیج کا ایرر پیج بھی add book error dot G S P ہے اس کے بعد ہم نے Java dot S Q L import کی ہے یہاں پہ ہم وی یو کا پیکج بھی امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نے یہاں پہ امپورٹ نہیں کیا اس کو ہم بین کے ساتھ ہی یوز کر لیں گے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیونکہ اس پیج نے ایڈریس بک میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے یوز بین کا ٹیگ اوپن کرتے ہیں G S P colon use bean I D to P devils class to V U dot person DAO scope to page ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پرسن ڈاؤ کا ایک آبجیکٹ بناؤ جس کا نام پی ڈاؤ رکھ لیا ہے اور اس بین کا اسکوپ پیج ہے یعنی کہ جیسے اس پیج سے ہم جائیں گے یہ بین ڈسٹروائے ہو جائے گی so V U dot person DAO ہم نے کلاس میں لکھا ہے کیونکہ ہم نے اوپر ٹاپ پہ ویو پیکج امپورٹ نہیں کیا تھا سو ہم V U dot person DAO کا ایک آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا نام ہے پی ڈاؤ اگر آپ نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کا میتھڈ یوز ہوگا پرسن ڈاؤ کا پرسن ڈاؤ کا ایڈ کا میتھڈ جیسا کہ وہاں پہ میں نے بتایا تھا ایک پرسن انفو کا آبجیکٹ ریسیو کر رہا تھا تو یہاں پہ جو ہم پرسن انفو کا آبجیکٹ بنائیں گے وہ آبجیکٹ ہم جو پرسن ڈو ہے اس کو دے دیں گے G S P colon use bean ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں I D to person bean class to V U dot person info so یہاں پہ جو بین کا آبجیکٹ بنے گا اس کی کلاس ہے V U dot person info اس بین کا اسکوپ بھی پیج ہے اب اس بین کی پراپرٹی سیٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں پیچھے سے ریسیو ہوئی ہیں G S P colon set property کا ٹیگ استعمال کیا ہے کس بین کی پراپرٹی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں you want to set the properties of person B جو بھی ہم نے بنائی ہے کون سی پراپرٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے جو پیچھے سیٹ پراپرٹی کا ٹیگ پڑھا تھا پچھلے لیکچرز میں اس میں ہم پراپرٹی کا نیم دیتے تھے اور اس کی ویلیو دیتے تھے اور اگر اس کی ویلیو کسی پیرامیٹر سے سیٹ کروانی ہوتی تھی تو ہم پیرم کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے تھے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی چینج کی ہے تاکہ آپ ڈفرینٹ چیزوں سے فیملیئر ہو جائے ہم نے پراپرٹی اکولس ٹو اسٹیرک لکھ دیا ہے اگر آپ کی H T M L field کا نام وہی ہے جو کہ آپ کی جاوا بین کی فیلڈ کا نام ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری H T M L field کا نام ہے name address and phone number اور اگر آپ اپنی پرسن انفو کی بین دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہماری فیلڈس کا نام ہے name address and phone number جو نام ہے اور جو کیس وغیرہ وہ سارے سملر ہیں تو اگر آپ کی H T M L fields کا نام بالکل وہی ہو جو کہ آپ کی بین کی فیلڈس ہیں تو آپ یہاں پہ اگر اسٹارک ڈالیں گے تو سارے کی ساری ویلیوز جو کہ پچھلے H T M L page سے آپ کو ریسیو ہو رہی تھی وہ آئیں گی اور اس بین کو جس کا آپ نے یہاں پہ نام لیا ہے اس میں آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گی تو ہم نے یہاں پہ اسٹارک یوز کر کے آپ کو دکھا دیا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپلسٹلی سارے کام کریں یہ اسٹارک وغیرہ نہ استعمال کریں الگ الگ پیرامیٹرس کو سیٹ کریں that is always a preferable thing کیونکہ اس سے چیزوں کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہتی ہے لیکن still you can use this technique اب ہمارے پاس پرسن مین ہے جس میں نیم بھی ہے ایڈریس بھی ہے فون نمبر بھی ہے جو کہ یوزر نے ہمیں دیا ہے اور پرسن ڈاؤ کا ایک آبجیکٹ ہے پی ڈاؤ جو کہ اس نیم ایڈریس اور فون نمبر کو سیو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے تو ہم پی ڈاؤ کا ایڈ پرسن میتھڈ کال کر لیتے ہیں اور اس کو پرسن بین پاس کر دیتے ہیں ایڈ پرسن میتھڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے انسرٹ اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے اور یہ ڈیٹا اس کے اندر سیو کر دیا ہے اگر اس ایڈیشن کے پروسیس کے دوران کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم یہاں سے add book error dot J S P پہ موو کر جائیں گے اور اگر کوئی ایکسیپشن نہیں آتی یہ پروسیس سکسیزفل ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا new person record is save successfully اس کے نیچے دو ہائپر لنکس ہوں گے کہ آپ add person dot G S P پہ جانا چاہتے ہیں to add a new person یا آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں جو پارٹ ڈسکس کیا ہے اس پارٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ add person dot G S P سے انفارمیشن لیتے ہیں اس پرسن کی جس کا ڈیٹا ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کے اندر save person dot G S P پہ جاتے ہیں save person dot G S P پہ ہم ڈاؤ کا آبجیکٹ بناتے ہیں اور پرسن بین کا آبجیکٹ بناتے ہیں پرسن بین کے آبجیکٹ کو وہ تینوں ویلوز دے دیتے ہیں جو کہ یوزر نے at person dot G S P میں ٹیکس فیلڈس میں دی ہوتی ہیں اب پرسن بین کا آبجیکٹ جو ہے اس کے پاس وہ ساری ویلیوز ہیں جو کہ یوزر نے ایڈیشن کے لیے کہا ہے اس آبجیکٹ کو پاس کر دیتے ہیں پرسن ڈا کے ایڈ والے میتھڈ کو اور وہ ایڈ والا میتھڈ اس کو سیو کر دیتا ہے ایگزیکٹلی exactly اس سے ملتا جلتا کام ہم کریں گے اب دوسری سینٹ دوسری سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا جو سرچ کرائٹیریا والا پیج ہے جس پہ ہم سرچ کرائٹیریا دیتے ہیں وہاں پہ ہم نیم لیں گے یوزر سے نیم ایز اے کرائٹیریا لیں گے اس نیم کو یہاں پہ جب سبمٹ ہوگی جب سرچ کے لیے یہاں سے کہیں گے ہم چلے جائیں گے ایک اور پیج پہ جو کہ شو پرسن انفو والا پیج ہے شو پرسن والا پیج ہے جہاں پہ ہمارے جو ہم نے سرچ کی ہوتی ہے اس سرچ سے ریلیٹڈ ریکارڈس ڈسپلے ہوتے ہیں تو اس پیج پہ ہم چلے جائیں گے اس پیج کے اوپر اگر جو ہمیں ریکارڈ ریسیو ہو اس پیج پہ ہم کیا کریں گے کہ پرسن ڈاؤ کے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں پہ ہے یوز بین کا ٹیگ استعمال کر کے اس کے بعد ہم ایک اس کی جو پرسن ڈاؤ کی ریٹریو پرسن انفو والا میتھڈ تھا وہ کال کر لیں گے جو کہ ڈیٹا بیس سے سرچ کر کے ہمیں وہ نام دے دے گا اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسپلے کر دیں گے اس آبجیکٹ کو ڈسپلے کر دیں گے تو آئیے سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں تو search person dot G S P کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہم نے add book error dot G S P کا مینشن کر دیا کہ ایرر ہے تو وہاں پہ جانا ہے اس پیج پہ ایک ہی فیلڈ ہے جس میں ہم یوزر سے نیم لے رہے ہیں اور اس فارم کے ایکشن کے ریزلٹ میں ہم جاتے ہیں show person dot G S P page کے اوپر سو یوزر سے ہم نیم لیتے ہیں ایز اے سرچ کرائٹیریا اور show person dot G S P پہ چلے جاتے ہیں show person dot G S P کے ٹاپ پہ ہم نے add book error dot G S P کا کہا ہے پھر امپورٹ کیا ہے جاوا ڈاٹ یوٹل اور وی یو ڈاٹ اسٹائریک بھی امپورٹ کر لیا ہے جاوا بینس کے لیے سو آپ دیکھیں کہ پیج ڈائریکٹیو جو ہے یہاں پہ بار بار استعمال ہو رہا ہے یہ پیج ڈائریکٹو جو ہے آپ ایک ہی لائن میں بھی سارا لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے ریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تین دفعہ لکھ دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے سیپریٹلی کہ کیا کام ہو رہا ہے ایڈریس بک کے اس پیج کے اوپر یہ جو ہمارا show person dot G S P ہے ہم سب سے پہلے پرسن ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کر لیتے ہیں اب پرسن ڈاؤ کو انسٹینشیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس اس کو آپ آپ کے اندر کر لیں کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوز بین والا میتھڈ یوز کر لیں لیکن پھر پرسن ڈاؤ کو جو جاوا بین کا کرائٹیریا اس کرائٹیریا کو میچ کرنا چاہیے سو ہم یہاں پہ پرسن ڈاؤ کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہم نے دوبارہ یہاں پہ پی ڈاؤ رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ کلاس مینشن کر دی ہے اور اسکوپ مینشن کر دیا ہے اب ہم اپنا اسکرپلٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے تھرو پوچھا ہے کہ نیم کیا ہے جس کے اوپر سرچ کرنی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری اسٹڈی اس میں بہت ساری چیزیں یوز ہوئی ہیں اسکرپلٹس استعمال ہوئے ہیں یوز بین بھی استعمال ہوا ہوا ہے ڈائریکٹرز بھی استعمال ہوئے ہیں جس ٹو میک شیور کہ آپ کو ہر چیز کا فلیور ملتا جائے اور آپ دیکھیں گے چیزیں کیسے اکٹھی کمبائن ہو کے مل کے کام کرتی ہیں سو یہاں پہ ہم نے پی ڈاؤ کا ریٹریو پرسن لسٹ والا میتھڈ کال کیا ہے اس کو نیم پاس کر دیا ہے یہ ہمیں ایک ارے لسٹ دے گا اس ارے لسٹ کے اوپر ہم نیکسٹ آئیٹریٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ملٹیپل پرسنس کے ریکارڈ آئیں گے تو یہ آئٹریشن بھی ملٹیپل ٹائمز ہوگی اور ایک ٹیبل بنتا چلا جائے گا لیکن کیونکہ ابھی ہماری پرسن کے نام کے اوپر پرائمری کی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ہی ریکارڈ ملے گا اس ریکارڈ کو ہم پرسن انفو کے آبجیکٹ میں کاسٹ کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ارے لسٹ میں سے چیزیں کیسے نکالتے ہیں اور اس پرسن کا نیم ایڈریس اور فون نمبر جو ہے اس کو اسٹرنگ کی فارم میں پرنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی سینیریو ہے کہ جس میں ہمیں پرسن کی انفارمیشن نہیں ملتی وہ پرسن ایگزٹ نہیں کرتا تو اس ارے کا سائز جو ہے وہ زیرو ہے یا پہ آپ ایک چیک بھی ایڈیشنل لگا سکتے ہیں کہ اگر ارے کا سائز زیرو ہو تو آپ مینشن کر دیں کہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اس پروسیس کے دوران اگر کوئی ایس کیو ایل یا کوئی اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے G S P based error کوئی آ جاتا ہے تو آپ add book error dot G S P پہ موو کر جائیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایرر آتا ہے تو وہاں پہ چلا جائے اور اگر سکسیس ہو جاتی ہے تو جس پرسن کی انفارمیشن آپ نے مانگی تھی وہ ایک ٹیبل کی فارم میں ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس کے نیچے دو ہائپر لنکس ہوں گے ایڈ پرسن کا اور سرچ پرسن کا اب ہم کیس اسٹڈی کا آخری پیج دیکھتے ہیں جو کہ add book error dot G S P ہے add book error dot G S P page کے ٹاپ پہ ہمارا پیج ڈائریکٹو ہے اور اس پیج ڈائریکٹو کے اندر ہم نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ایرر پیج ہے سو پیج ایکٹیو کو اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے percent at the rate page اور اس ایرر پیج کے ایٹریبیوٹ کو ٹرو کیا ہوا ہے جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ ایک ایرر پیج ہے اور جاوا ڈاٹ ایسکیو ایل کو ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جو ایکسیپشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس پیج پہ وہ ایسکیو ایل ایکسیپشن ہو سکتی ہے نیچے آتے ہیں ایک تو ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے کہ ایرر پیج یا ایکسیپشن پیج آپ کوئی بھی ہیڈنگ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ ایکسیپشن کس ٹائپ کی آ رہی ہے if exception exception object is an instance of یہ جو انسٹنس آف ہے یہ ایک آپریٹر ہے کوئی اگر آپ کو آبجیکٹ ریسیو ہو رہا ہو اور اگر آپ اس کی اوریجنل ٹائپ چیک کرنا چاہتے ہو تو آپ انسٹنس آف آپریٹر کے تھرو چیک کر سکتے ہیں یا آپ کو ایک بولین ریٹرن کرے گا ٹرو یا فالس کی فارم میں تو ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر ایکسیپشن جو ہے وہ ایک ایسکیول ایل ہے یعنی کہ ایسکیول ایل کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہے ڈپلیکیٹ رو انسرٹ ہوئی ہے یا کچھ اور پرابلم ہو گئی ہے تو ہم یہاں پہ ایس کیو ایل ایکسیپشن کی انفارمیشن پرنٹ کر رہے ہیں اور اگر کوئی ایکسیپشن اور ہے جیسے کلاس ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہے یا کوئی اور اس طرح کی ایکسیپشن ہے سمپلی آپ کی ایگزامپل کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ باقی بھی ایکسیپشنس کو چیک کر سکتے ہیں کے اسٹرکچر میں تو ہم اکارڈنگلی انفارمیشن پرنٹ کر رہے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ہم سمپلی کہہ رہے ہیں an exception contact your system administrator کچھ بھی آپ اس طرح کا میسج پرنٹ کر سکتے ہیں اینڈ میں ایکسیپشن کا میسج پرنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں جنرلی یوزرس کو ایکسیپشن کے میسج نہیں دکھائے جا سکتے تو آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ انفارمیشن لاگ کروا دیں کسی فائل میں مے بی یا کسی جگہ پہ کہ سرور کے اوپر کسی فائل میں یا ڈیٹا بیس میں کہ ایکسیپشن آئی ہے اور اس ایکسیپشن کی انفارمیشن وہاں پہ ڈیٹا بیس میں یا فائل میں انٹر کر دیں تاکہ بعد میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر اس ایکسیپشن کو دیکھ سکے اور اس کے بعد ہمارے فردر لنکس ہیں ایڈ پرسن کے اور سرچ پرسن کا ایرر پیج کے اوپر ایک جو آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ آپ کا چلے وہ یہ ہے کہ اس کو چلانے سے پہلے اپنے براؤزر کی سیٹنگس میں جائیے اس میں آپ ٹولس میں جائیے اور ٹولس کے اندر آپ انٹرنیٹ آپشنس میں آ جائیں انٹرنیٹ آپشنس کے اندر آپ ایڈوانسڈ میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن جو ہے اس کو ان چیک کرنا ہے آپشن ہے show friendly H T T P error messages کیونکہ آپ تو H T T P protocol پہ کام کر رہے ہیں آپ کا براؤزر سرور کو کچھ ریکویسٹ بھیجتا ہے اب اس ریکویسٹ کے جواب میں کوئی ایکسیپشن جنریٹ ہوئی ہے یا جو کچھ بھی جنریٹ ہوا ہے بیسیکلی پروٹوکول تو ایچ ٹی پی پروٹوکول ہے نا تو سرور کہے گا براؤزر سے کہ H T T P error آ گیا ہے تو اگر آپ کی آپشن چیک ہوگی تو آپ کو اوریجنل ایکسیپشن کا وہ میسج نہیں دکھائے گا بلکہ کوئی فرینڈلی سا H T T P error message دکھا دے گا تو اس کو ان چیک کر دیں اگر آپ اپنے میسیجز پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اس ایرر پیج کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایرر پیج صرف سسٹم ایڈمنسٹریٹرس کے لیے رہے یوزرس کو نہ نظر آئے تو آپ یہ پورا ایرر پیج لکھ سکتے ہیں یہاں سے انفارمیشن لاگ کروا سکتے ہیں اور فرنٹ اینڈ پہ ایک فرینڈلی ایرر میسج ہی H T T P error ہی نظر آتا رہے گا اس کی آپ دوبارہ سے ایگزیکشن دیکھ لیں کہ ہم ایک نیم ایڈ کرتے ہیں عثمان اس کا کوئی ایڈریس ایڈ کر دیتے ہیں فون نمبر ایڈ کر دیتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا بیس میں جا کے سیو ہو جاتا ہے ہمیں اکارڈنگلی ایک میسج مل جاتا ہے اس کو چاہیں تو ہم سرچ کر سکتے ہیں سرچ پرسن میں آگے ہم عثمان کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں عثمان کا ریکارڈ نظر آ جائے گا اب اگر جہاں سے ہمیں ریزلٹ نظر آئے ہیں وہاں سے ہم ایڈ کے پیج پہ دوبارہ آئے کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہے کہ پرائمری کی کے طور پہ یوز کیا ہوا ہے نیم کو اب ہم یہاں پہ اگر دوبارہ عثمان دیں تو کیونکہ عثمان کا ریکارڈ پہلے انٹر ہو چکا ہے یہاں پہ ایک ایس کیو ایل ایکسیپشن آنی چاہیے کہ پرائمری کی کین ناٹ بی ڈپلیکیٹڈ اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں تو ایک کیو ایل ایکسیپشن جنریٹ ہوئی اور وہ ایکسیپشن جو ہے وہ شو پرسن والے پیج پہ جنریٹ ہوئی تھی اور کیونکہ ہم نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے اگر کوئی یہاں پہ ایکسیپشن جنریٹ ہو تو ہمارا ایرر پیج جو ہے وہ add book error dot J S P ہے تو add book error dot J S P پہ ہم آگے ہیں add book error dot J S P کے اندر ہم نے کہا تھا if exception is an instance of S exception تو ہم نے یہ میسج پرنٹ کیا تھا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ڈیٹا بیس تو اس طرح سے آپ ایرر پیجز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ابھی ڈسکشن کی ہے یہ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈریس بک کو ہم نے لیا ہے ایڈریس بک کے اندر پیجز کا کچھ ڈیٹا ایڈ کیا ہے اس ڈیٹا کو ریٹریو کر کے بھی دکھایا ہے یہاں پہ ہم نے سارا جو کام کیا ہے وہ جی ایس پی پیجز اور جاوا بینس کے تھرو کیا ہے بیچ میں کہیں سرولیٹ نہیں آئے کوئی اور چیز نہیں آئی لیکن اسٹل ہم نے کوشش کی ہے کہ کلاسز کے اندر سیپریشن رہے پریزنٹیشن جو ہے یعنی کہ یوزر سے جو انٹریکشن ہے یوزرس کو جو ریزلٹ دکھانے ہیں یوزر سے جو ان پٹ لینی ہے وہ ہم نے جی ایس پی پیجز کو دے دیا ہے وہ ٹاسک اگر جو ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ پروسیسنگ کرنی ہے ڈیٹا بیس میں انٹری کرنی ہے ڈیٹا بیس سے ریٹریول کرنی ہے وہ کام ہم نے پیور جاوا کی کلاسز کو دے دیا ہے تو جیسے میں نے بار بار یہ ڈسکشن کیا کہ ہم چیزوں کو سپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کا انڈیویجول کام رہے جیسے کہ ٹی وی کی پروڈکشن ہے اس میں ایک پروڈیوسر ہوتے ہیں جن کا اپنا کچھ ایریا ہوتا ہے کیمرہ مینس کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے ایڈیٹنگ والوں کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو ہر بندے کا کام سپریٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام اس کو سر انجام دیتا ہے سملرلی ہم سافٹ ویئر میں بھی جو کیونکہ ڈفرینٹ کام ہے جیسے ڈیٹا بیس سے کنیکٹیویٹی ایک کام ہے یوزر سے ان پٹ لینا ایک کام ہے یوزر کو پرزینٹ کرنا آؤٹ پٹ بھی ایک کام ہے اس ان پٹ آؤٹ پٹ کو پروسیس کرنا جو ڈیٹا بیس سے ریزلٹ آ رہے ہیں ان کو پروسیس کرنا یہ بھی ایک کام ہے پھر اس سارے کام کو کنٹرول کرنا یہ بھی ایک کام ہے تو ان ان سارے کاموں کو جیسے ہم ڈیلی روٹین میں جو ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا جو آپ کے اپلیکیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں بھی ان سارے ٹاسک کو سیپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایز آف مینٹیننس ہو اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے وہ ہو سکے کوڈ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ سکے ایک جگہ کے ایرر دوسری جگہ پہ پراپوگیٹ نہ ہو کسی ایک خاص پوائنٹ پہ پرابلم آ رہی ہے ڈیٹا بیس کے اندر کنیکشن میں اگر کوئی پرابلم پوری کسی اپلیکیشن میں پرابلم آ رہی ہے تو پوائنٹ پوائنٹ کر سکیں گے ڈیٹا بیس میں اچھا ڈیٹا بیس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے تو انہیں کلاسز کو چھیڑیں جو کہ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر رہی ہیں ساری اپلیکیشن مت کھول کے بیٹھ جائیں تو ڈیزائن جو ہوتا ہے اچھا ڈیزائن وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ان دا سینس کہ it helps you maintain extend and develop your application so we'll discuss something about design اس میں جو ایک جو کامن پیٹرن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے that is model view controller architecture آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا آج ہم بھی اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے ماڈل ویو کنٹرولر تین چیزیں ہیں ماڈل ویو اور کنٹرولر اب ایک کیا کیا ہے اس کے بارے میں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ویو کیا ہوتا ہے آپ ذرا خود سے سوچیے ویو وہ ہے جو کہ چیز سامنے نظر آنی ہے جو کہ چیز پریزنٹ ہونی ہے تو ماڈل ویو کنٹرولر میں ہوتا یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی وہ کلاسز جو کہ ویو یعنی کہ پریزنٹیشن کے کام کرتی ہیں یوزر سے ان پٹ لیتی ہیں یوزر کو آؤٹ پٹ دیتی ہیں وہ سپریٹ کر دی جاتی ہے کنٹرولر کیا ہوتا ہے کنٹرولر کا کام یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ بھائی ان پٹ یہاں سے آ رہی ہے اور وہ اس کو اس کی اس کلاس کے پاس بھیج دے گا جو کہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے کہ اور جی ایس پی پیج سے ان پٹ آ رہی ہے تو وہ اس کو اس کی اپروپریٹ کلاس کے پاس بھیج دے گا سملرلی جب آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی تو وہ یہ بھی بتا دے گا کہ کس جی ایس پی پیج پہ یہ آؤٹ پٹ دکھانی ہے سو وہ کنٹرول کر رہا ہے ساری ان پٹ کو ساری آؤٹ پٹ کو سمجھ لیں آپ کی جیسے ہاسپٹل میں ایک ریسیپشنسٹ ہے آپ پہنچتے ہیں اس کے پاس وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنا ناک کان گلا دکھانا ہے وہ آپ کو ای این ٹی کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنی کسی بون کا بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے وہ آپ کو آرتھوپیڈک کے پاس بھیج دیتا ہے وہاں سے واپس آتے ہیں وہاں سے آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مجھے بل جمع کرانا ہے وہ آپ کو بتا دیتے کہ جی وہ ونڈو ہے جہاں پہ آپ بل جمع کرائے آپ کہتے ہیں جی مجھے باہر جانا ہے وہ کہتا ہے جی اس سائڈ پہ راستہ ہے سو وہ ایک کنٹرولر کا کام کر رہا ہے آپ جو آرتھوپیڈک سرجن یا جو آپ کے ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے جو آپ پہ آپریٹ کر رہا ہے وہ آپ پہ پروسیسنگ کر رہا ہے جو کہ ہم ماڈل میں کر سکتے ہیں سو so, یہ ماڈل ویو کنٹرولر ہے بالکل ہم ریئل لائف میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں سافٹ ویئر میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں ان کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں So in MVC design pattern, we do separation between application data, graphical presentation and processing. اب چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلے ذرا ایم وی سی کو جنرل ایک اور ہارڈ ویئر میں اگر دیکھیں آپ ایم وی سی یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے یوز کو ہی دیکھیں تو کنٹرولر جو ہوتا ہے اگر میں ماؤس کی اگزامپل ہوں تو کنٹرولر یا جس نے کرسر آپ کا کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کا ماؤس ہے ماؤس آپ کا ان پٹس دے رہا ہے اور ماؤس آپ کی ساری کنٹرول کر رہا ہے کرسر کی موومنٹ کو اس موومنٹ کو آپ ویو کہاں کرتے ہیں ویو کرتے ہیں آپ مانیٹر پہ اور اس ساری چیز کو پروسیس کون کرتا ہے وہ آپ کا پروسیسر ہے جو کہ آپ کا ماڈل ہے تو ماڈل ویو کنٹرولر ہم ہر جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ماڈل ویو کنٹرولر میں what is a model model represents the state of the component that is its data and the method required to manipulated یعنی کہ ماڈل پرزینٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے اور اس ڈیٹا کو مینوپولیٹ کیسے کرنا ہے it is independent of how the component is viewed اور رینڈرڈ یعنی کہ ماڈل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ڈیٹا دکھایا کیسے جائے گا سو so ماڈل کو یہ غرض ہوگی کہ میٹریسز کا ڈیٹا کیا ہے ان کو ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے ان کو سپٹریک کیسے کرنا ہے ماڈل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ اس بات سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو میں دکھاؤں گا دو میٹرس کو ملٹی پلائی کر کے جو ریزلٹ دکھاؤں گا کیا وہ دکھایا جائے گا کونسول پہ یا گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ یا ویب پہ وہ اس بات سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسری چیز آ جاتی ہے ویو ویو کیا کہتے ہیں component can be multiple views for the same model within single application model میں have different different views in our operating systems تو بڑی آسان سے یہاں پہ بات ہوگی کہ ماڈل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ملٹیپل ویوز بھی ہو سکتے ہیں جیسے وہی ابھی میں نے جو بات کی کہ میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کا تو ماڈل کو پتا ہوگا دکھانا کیسے ہے یہ نہیں پتا سو so, آپ ہو سکتا ہے ایک پروگرام بنائیں جس میں دو میٹریسز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں جی یو آئی بھی اس کے لیے بنا دی اور اس کے لیے ایک ویب انٹرفیس بھی بنا دیا اب ویب والی کلاسز بھی اسی ماڈل کلاس کو استعمال کر رہی ہوں گی جو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر رہی ہے اور جی یو آئی والی بھی اسی ماڈل کلاس کو استعمال کر رہی ہوں گی سو so, ایک ماڈل کے اگینسٹ ملٹیپل ویوز بھی ہو سکتے ہیں ویو والی کلاسز کا کام ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو پریزنٹ کریں یا یوزر سے ان پٹ لیں controller dictates how a component interact with the events sense events of interest to the model so that it can update itself so view وغیرہ سے جو اوور آل ایونٹ سسٹم میں جنریٹ ہوتے ہیں کنٹرولر جو ہے وہ ان ایونٹس کو لیتا ہے اور ان ایونٹس کو ماڈل تک پہنچاتا ہے تاکہ ماڈل ان ایونٹس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکیں لیٹس ٹیک اے لوک کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو ہے ہمارے یہ جی ایس پی اور پورے ویب کے فریم ورک میں کیسے یہ ایوالو ہوا ہے initially there was no model view controller architecture آپ بس pages J S P pages بنائے انہیں کے اندر اسکرپٹ وغیرہ سارا کچھ لکھیں اور وہ آپ ڈسپلے کرا دیں سو آپ نے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی بھی اسکرپلٹ میں لکھ دی سب کچھ اسکرپلٹ میں لکھ دیا اور ڈسپلے کرا دیا چیزوں کو وہیں سے ڈسپلے کرا رہے ہیں وہیں پہ پروسیس رہے ہیں تو there is no M V C over here پھر M V C model one آیا پھر M V C model two I will discuss کہ یہ کیا چیزیں ہیں now there are different web application frameworks جو کہ M V C model two پہ بیس کرتے ہیں such as start sun one application framework and there are other web application framework such as Java server faces یہ سارے بھی ایم وی سی کی جو ایبلٹیز ہیں جو اس کے فائدے ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں let's take a look is M V C model one architecture M V C model one architecture جو ہے جو بھی ہم نے آپ کو یوز بھی کر کے دکھایا ہے اس میں generally we use J S P pages which interact with Java bean components اچھا اب آپ دیکھیں کہ براؤزر سے all the request they are send to J S P pages ابھی ہم نے جو آپ کو کر کے دکھایا ہے اس میں ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ add person dot J S P سے save person dot J S P پہ جاتی تھی similarly search person dot J S P سے show person dot J S P پہ جاتی تھی so every request is send to a J S P page J S P page then interacts with a Java bean یہ جو جاوا بین ہے یہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر سکتی ہے یعنی کہ یہ ہمارے ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتی ہے اور اس جاوا بین کو ہم آرڈنری جاوا کی کلاس کی فارم میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں we can also use enterprise Java beans over here enterprise Java beans پہ ہم اس کورس میں تو ابھی بات نہیں کر سکے لیکن we can use E J Bs here as well لیکن آرڈنری جاوا کلاسز کو بھی جاوا بینس کو بھی ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں so Java beans work with the data جو کہ ڈیٹا ڈیٹا بیس سے آ سکتا ہے فائل سسٹم سے آ سکتا ہے کسی اور اپلیکیشن سے آ سکتا ہے it manipulates the data and send dated to the J S P page so J S P page کے اندر ہم ویو بھی کر رہے ہیں اور پارٹلی کنٹرولر بھی ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے J S P page sends back the response to the browser so یہ ہمارا M V C model one architecture ہے جس میں جی ایس پی پیج کے پاس ویو کی اور کنٹرولر کی پارٹلی ذمہ داری ہوتی ہے جاوا بین کے پاس ماڈل کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی کہ وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور آپ نے سیکوینس دیکھا ہے کہ ریکویسٹ چاہتی ہے جی ایس پی پیج کو which interacts interact Java bean component اور وہ Java bean component then interact with the the data returns results back to the J S P page which then اگر اس M V C model one کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے تو client generates a request this request is send to a J S P engine which is inside your web server so initially client sends an H T T P request to your web server یہ جو اے سی ٹی پی ریکویسٹ ہے اگر ہم جی ایس پی وغیرہ کی ٹیکنالوجی استعمال کریں جی ایس پیز کو چلی جاتی ہے یہ ریکویسٹ جو ہے جی ایس پی کنٹینر کو یا جی ایس پی انجن کو دے دی جاتی ہے J S P engine then forward this request to a J S P file ہمیں پتا ہے کہ ہر جی ایس پی کے پیچھے ایک سرولیٹ ہوتا ہے every J S P gets translated into servlet so اگر اس جی ایس پی کے پیچھے آلریڈی ایک سرولیٹ بنا ہوا ہے کمپائل ہوا ہوا ہے تو یہ ریکویسٹ اس کو چلی جائے گی اگر وہ جی ایس پی پیج پہلی دفعہ ایکسیس ہو رہا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا ایک سرولیٹ میں اور یہ ریکویسٹ ایونچولی اس سرولیٹ کے پاس ہی پہنچ جائے گی نا servlet can then makes call for the component جیسے جاوا بینز استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک کمپوننٹ ہے اگر اب سرولیٹ نے اس کی کال کرنی ہے تو وہ جی ایس پی انجن کو کہے گا I need this Java bean component J S P engine then forward this request to a particular component which can be your E J B or simple Java bean which then interacts with your data it it sends back, then formulates a response. response That is given to the JSP engine, which gives that response back to the servlet. So servlet نے جب یہ جوابین کو جو ریکویسٹ بھیجی تھی اس کے ریزلٹ میں رسپانس واپس سرولیٹ کو مل گیا سرولیٹ کے اندر اس رسپانس پہ اگر آپ نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہے تو وہ پروسیسنگ ہوگی otherwise servlet other send this response back to JSP engine which will then send this response back to the client. So یہ تو تھا ہمارا ایم وی سی آرکیٹیکچر ہم نے ایم وی سی کے اندر بھی ڈفرینٹ ماڈلس ہیں ہم نے ماڈل ون آرکیٹیکچر جو ہے وہ دیکھا ہے جس میں ہم جی ایس پی پیجز اور جاوا بینس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم نے ان جی ایس پی پیجز اور جاوا بین کو استعمال کر کے آج ایک ایگزامپل بنائی تھی شروع میں ہم نے نہیں آپ کو بتایا تھا کہ M V C model one ہے لیکن وہ جو ہم نے آج ایگزامپل کی ہے جو ڈریس بک کی ایگزامپل دیکھی ہے وہ M V C model one architecture کے مطابق بنی ہوئی ہے سو یہ ہم نے ایگزامپل یہاں پہ آج ایگزیکیوٹ بھی کر کے دکھائی ساتھ ہی آپ کو تھوڑی سی آرکیٹیکچر کی ڈیٹیل بتائی ہے نیکسٹ لیکچر میں یہی آرکیٹیکچر کی ڈیٹیلز آگے جائیں گی ہم M V C model two architecture بھی دیکھیں گے لیئرڈ آرکیٹیکچر پہ بھی ڈسکشن ہوگی layered architecture M V C architecture is a layered architecture لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ شروع میں ہی آپ کو وہ بتا کے آپ کو اچانک پریشان کر دوں ہم نے کئی دفعہ لیئرس کا ذکر ضرور کیا ہے تو ہم آہستہ آہستہ سلو اپروچ کے تھرو آہستہ آسان چیز سے مشکل چیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں مشکل نہیں ہے انیشیلی لوگ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں کبھی مشکل لگتی ہے لیکن جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کو آسان کر دیتی ہے اپروچ کو آسان کر دیتی ہے so today we have done an example I hope that you execute this example yourself اس کو خود سے بھی بنائیں اور ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں نیکسٹ لیکچر میں ہم ان اسی آرکیٹیکچرل جو اپنی اسٹڈی ہے ڈیزائن کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ